اور بولے اگر رحمت اللہ چاہتا ہم انہیں نہ پوچھتے انہیں اس کی حقت کچھ معلوم نہ انہیں اٹکلے دوڑاتے ہیں